السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی اور دیس دیس کی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک بہت ہی پیاری سی بکری کی کہانی جو رہتی تھی ایک جنگل میں کہانی کا عنوان ہے شب و بکری اور ننے خرگوش اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے آمینہ خورشید نے پیارے ساتھیوں یہ کہانی ہے ایک پیاری سی بکری شبو کی جو جنگل کے آخری کونے میں مالٹے کے درخت کے نیچے رہتی تھی شبو کا گھر بہت پیارا تھا اور کچن تو اس سے بھی پیارا صاف ستھرا اور دھلے دھلائے برتن چولہے پر پڑی ہنڈیا اور اس میں سے آتی مزیدار خوشبو شب وہ صبح سویرے اپنے گھر کی صفائی کرتی پھر مزیدار کھانا بناتی ایک دن کیا ہوا ہوا یہ کہ اس دن شبو نے بھی گھر کی صفائی شروع ہی کی تھی کہ ڈاکیا بندر نے دروازہ کھٹکھٹایا کھٹ کھٹ کھٹ شبو بہن آپ کے لیے خط آیا ہے ہائے میرے لیے خط او ہاں بینا آنٹی کا ہوگا ضرور وہ میرے گھر رہنے آ رہی ہوں گی شبو نے سوچا اور ڈاکیے سے خط لے کر اندر آ گئی جب اس نے دیکھا خط کھول کر تو لکھا تھا پیاری شبو میرے گھر میں رنگ ہو رہا ہے تم جانتی ہو رنگ کی بو سے میرا دل کتنا خراب ہوتا ہے اس لیے کچھ دنوں کے لیے میں تمہارے گھر رہنے آ رہی ہوں اور ہاں مزیدار چاول پکا کر رکھنا تمہارے ہاتھ کے چاول اور چٹنی مجھے بہت پسند ہے تمہاری آنٹی بینا شبو نے خط پڑھا تو بہت خوش ہوئی جس دن بینا آنٹی نے آنا تھا شبو نے اس دن بہت دل لگا کر مزے کا کھانا بنایا اور چاول بھنی ہوئی مرغی اور پودینے کی چٹنی بینا آنٹی ہاتھی میاں کی گاڑی میں آئیں جب ہاتھی میاں نے گاڑی شب و بکری کے گھر کے سامنے کھڑی کی تو بینا آنٹی چھلانگ لگا کر نیچے اتر آئیں پھر انہوں نے ہاتھی میاں کا شکریہ ادا بھی کیا ابھی بینا آنٹی شبو کے گھر کے باہر کھڑی تھیں کہ انہیں ایک چھوٹا سا گھر نظر آیا یہ گھر شبو کے گھر کے بالکل ساتھ تھا اس میں دو ننے منے خرگوش رہتے تھے وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے بڑے بھائی لگتا ہے آج شبو بھاجی نے چاول بنائے ہیں اتنی خوشبو آ رہی ہے نا میرا بہت دل کر رہا ہے چاول کھانے کو اتنے دن سے میں نے کوئی بھی اچھا کھانا نہیں کھایا سوائے سوکھی ہوئی گاجروں اور پتوں کے ایک خرگوش اداسی سے کہہ رہا تھا بنٹوں میں تمہارے لیے شبو بھری سے کچھ مانگ کر لے آتا لیکن تمہیں پتہ ہے شبو کتنی لڑائی کرتی ہے جب اس سے کچھ کھانے کو مانگو وہ ہمیں کچھ نہیں دیتی بینا آنٹی یہ سب باتیں سن رہی تھیں پھر انہوں نے شبو کا دروازہ کھٹکھٹایا کھٹ کھٹ کھٹ شبو نے دروازہ کھولا تو بینا آنٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی پھر وہ انہیں اندر لے گئی تھوڑی دیر بعد شبو نے گول میز پر کھانا لگا دیا تب بینا آنٹی کہنے لگیں شبو کچھ کھانا ساتھ رہنے والے خرگوشوں کو دیو انہیں بھوک لگی ہوگی شبو نے منہ بنا کر کہا او وہ شرارتی خرگوش سارا وقت چھلانگے لگاتے رہتے میں ان کو کھانا کیوں دوں یہ میں نے اتنی مشکل سے بنایا ہے یہ میرا کھانا ہے پینا آنٹی نے کہا ان خرگوشوں کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے وہ اداس ہیں پیاری شبو جو لوگ ہمارے گھر کے ساتھ رہتے ہیں ہمیں ان کو خوش رکھنا چاہیے ہم جو بھی اچھا کھانا کھائیں ان کو اس میں تھوڑا سا ضرور دینا چاہیے ایسا کرنے سے اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں یہ سن کر شبو نے کچھ سوچا اور پھر بولی اچھا ٹھیک ہے آپ کھانا شروع کیجیے میں ایک پلیٹ ان کو بھی دے آتی ہوں کر شبو نے ایک بڑی پلیٹ میں ڈھیر سارے چاول ڈالے اور ساتھ والے خرگوشوں کو دے آئی دونوں خرگوشوں نے شبو کا بہت شکریہ ادا کیا اب شبو جو بھی کھانا بناتی ہے اس میں سے کچھ کھانا اپنے پڑوسی خرگوشوں کو ضرور دیتی ہے اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ